حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمرے کیے تھے ایک ذوالقادہ میں اور ایک شوال میں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے